حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجالس امانت کے ساتھ ہیں سوائے تین مجلسوں کے جن میں ناحق خون بہانے یا ناحق فہشکاری یا ناحق مال مارنے کی بات ہو سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو انہتر